حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک لشکر کو دھسا دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاسی